تو نہ ویگم گین ویگا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے فضل ور اور اس گل ور جی اللہ تعالیٰ مومنہ کو اجر ضائع نہیں کرتو الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم جن لوکاں نے اللہ تعالی تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں من اس تو بعد کہ انہوں نے پھٹ لگاوا تھا ان وچوں جڑا نیک تے پرہیزگار ہیں ان واسطے بہت بڑو اجر ہے الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونعم وہ لوگ لوکاں نے کیوں جے تھارے خلاف لوکاں نے بہت کچھ کٹھو کر لیو ہے لہذا تم انہاں تے ڈرو پھر اس نال انہاں وہ ایمان اور بد گیو تے وہ کہن لگا جونا اللہ تعالیٰ ہی سدو ہے تو وہ کتنو ہی چنگو کار ساز ہے فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لوگ اللہ تعالیٰ کو انعام تے فضل لے گا مڑیا اور انہوں نے کہے پہڑی گل پیش نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کی رضا ور چلیا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل آلو ہے انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين یہ تو شیطان ہی ہے جڑو تونا اپنا دوستاں تے ڈراویں تے تم انہاں تو نہ ڈرو بلکہ تم میرا تے ڈرو جے کر تم ایمان آلائیں ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی لوگ غمگین نہ کر جڑا کفر متا وڑائی جا پوئیں وے یقیناً اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالیٰ تے یو چاہے جی ان واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہ رکھیں تے ان واسطے بہت بڑو عذاب ہے ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم بے شک جنہ لوکاں نے ایمان کا بدلہ کفر مل لے رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ ذری بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ان واسطے دکھ دینے والا عذاب ہے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا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 جو وہ تمہیں غیب گیت ہے وہ تم نے تے باخبر کر چھوڑے ور اللہ اپنا رسولہ بچوں جس نے چاہے چن لے تو تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسولہ وہ ایمان لے آؤ تو جے تم ایمان لے آویں اور تم تک وہ اختیار کر لیں تا تھارا واسطے بہت بڑو اجر ہے هو هو خيرا لهم لهم بل شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لوگ اس چیز میں کنجوسی کریں جڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نہ دیتی ہے وہ کدے بھی اس کنجوسی نہ چنگی نہ سمجھیں بلکہ وہ انہوں واسطے مجھ پیڑی ہے جس مال میں وہ کنجوسی کریں وہ قیامت انہوں کا گاٹا وہ توک بنا ہو جائے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے آسمانہ کو بھی اور زمین کو کہ تم جو کچھ کریں اللہ نہ اس کی پوری خبر ہے الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق بشك الله تعالى تعالیٰ نے ان لوگوں کی گل سن لی جنہوں نے کیوں جی اللہ تعالیٰ غریب ہے تو ہم مالدار ہاں ہم انہاں کی اس گل نہ لکھ رکھاں گا تو انہاں کا نبیاں نہ قتل کرنا میں تو ہم کہاں گا جی ہن بلتی اگ گا عذاب کو مزو چکھو ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد یوں نہ کرتوتاں وہ بدلو ہیں جڑا تھارا نے اگے ٹوریا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بندہ ور بالکل ظلم نہیں کرتو الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين جڑا لوگ یا گل کے یہ اللہ تعالیٰ نے ہونا حکم دیتو ہے کہ ہم کسی رسول نہ نہ مننا جی چر توڑی جی وہ ہمارے سامنے کسی قربانی پیش نہ کریں جس نہ اگ کھا جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جی یقیناً تھارا ہے میرا تے پہلا کئی رسول صاف صاف نشانی لے گا آیا تھا تو وہ مجزو بھی جس کو مطالبہ تم کریں پھر تم نے کیوں قتل پھر تم نے کیوں قتل کیا جے کر تم سچائیں فَإِن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے یہ تونا کہہ رہے ہیں تو یقین تھارا تے پہلا بہت سارا رسولہ نامی جھوٹا تھو جڑا صاف نشانی تے صحیفہ اور روشن کتاب لے کے آیا تھا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہر ایک جان علی چیز نے موت کو مزو چکھنو ہے اور تونا تھارو پورو پورو اجر تک قیام تعالیٰ تڑائی دی جائے گو اور جڑو آدمی بھی دو سے بچا لیو گیو اور جنت میں داخل کر دیتو گیو وہ تک کامیاب ہو گیو اور دنیا کی زندگی تو بس تو کھا سمان ہے لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن إن ذلك من عزم الأمور مسلمانوں تھارا مال تے تھاری جان ماں ضرور تھاری ازمائش کی جائے گی تے تم ان لوکوں کولوں جنہاں نے تھارا تے پہلا کتاب دیتی گئی تھی تے ان لوکوں کولوں جڑا مشرک ہیں ضرور تکلیف دین آلی مجھ ساری گل سنے گا تے جے تم ثابت قدم ریا اور پریزگار بنیا ریا تاں یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا میں چی کرو جس کڑی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پکو وعدو لیو تھو یہ تم اس کتاب لوکاں لوگ ضرور بیان کریو تو اس نے تم چھپائیو نہ پھر انہوں نے وہ کنڈ پیچھے سٹ چھوڑی تو اس نے بیچ گئے دنیا کو تھوڑو جو مل لے لیو تو کتنی پیڑی ہے وہ چیز جڑی یہ ملنے لے لے ہیں لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم تم بالکل یو خیال نہ کریو جی جڑا لوگ اپنی کھٹی پر خوش میں تو یا چاہیں جی انہاں دی انہاں کماں پر صفت کی جائے جڑا انہاں نے کیا ہی نہیں بس اساں لوکاں کا بارہ ماں کدے بھی یہ خیال نہ کریو جی وہ عذاب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 کریں اے ماریا ربا سب کچھ ایویں کیویں نہیں پیدا کیو تیری ذات پاک ہے بس تو آنا دوزخ عذاب سے بچا لے ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار اے مارا رب تو جس نے دوزخ میں ساتھ چھوڑے اس نے تے تو ذلیل ہی کر دے تے ظالموں کو کوئی بھی مددگار نہیں ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے ہمارا رب بے شک انہیں ایک بلان آلانا سنیوں جڑو ایمان در بلاوے تھو جے تم اپنا رب ور ایمان لے آؤ پھر ہم ایمان لے آیا ربا ہن مارا گناہ بخش دے تے ماری تے ماری برائی مارا تے دور کر دے تے ہن نیک لوک نال موت دے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف المیعاد اے مارے ربا تو ہمنا وہ سب کچھ دے جس کو تے مارا نال اپنا رسولان کے ذریعے وعدو کیو وہ ہے کہ قیامت کے تیڑے ہمنا رسوا نہ کریے بے شک تو وعدو خلافی نہیں کرتو فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ پھر انہوں انہوں دعا دع رب نے قبول کر لی تھارا بچوں کسے عمل کرا گو عمل ضائع نہیں کر سوں فہمیں وہ مرد وے یا کال کیوں جے تم آپس میں ایک دوجہ کی جن سے تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں کٹیا گیا تو انہوں نے میرا رستہ ماں تکلیف دیتی گئی اور جنہوں نے جہاد کیو تو وہ قتل کیا گیا ہوں ضرور انہوں سے انہوں کی برائی دور کر دیوں گو تو ہوں ضرور انہوں نے جنت کا اس باغ میں داخل کروں گا جن کا ایٹ نہر بختی میں نہیں یو اللہ تعالیٰ کی طرفوں ثواب لبے گو تو اللہ تعالیٰ کو لائی ودیا ثواب ہے لا يغضنك تقلب الذين كفروا في البلاد کافروں کو یہ شہر میں پھرنو تھرنو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑا منا با چھوڑے جہنم وبئس المہاد یہ چار تیارا وہ سمان ہے پھر تو وہ ٹھکانوں جہنم ہے تے کتنی مندی ہے وہ جگہ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا عند الله وما لین تون تجری می تختی لوگ جڑا اپنا رب تے ان واسطے تے وہ باغ ہیں جنہ کے ہیٹ نہر بکتی وے وہ صدا ان میں رہیں گا یا اللہ کی طرفوں میں مانی ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کو لائے وہ نیک کاروں واسطے مجھ ودیا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ جڑا اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا میں تو جو کچھ تھارا پر نازل ہوئے ہوئے اس پر بھی تو جو کچھ ان نازل ہوئے ہوئے اس پر بھی یہ اللہ تعالیٰ آگے آج بھی کر یہ اللہ تعالیٰ آگے آج کرنا لا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا بدلہ میں دنیا کو تھوڑا جو مل نہیں لیتا یہی وہ لوگ ہیں جنہ وہ اجر کا رب کو موجود ہے بے شک اللہ تعالیٰ تاولوی صاحب حساب لو ہے يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أي ما نعلم تم سابق قدم رو تم مقابلہ میں تگڑا رو تو اسلامی بنور ڈٹیا رو اور اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رو تاکہ تم کامیاب ہو جائیں صدق الله العظيم